سمجھنے اور سمجھانے کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں حضرت مولانا نے دکھی رکھ پر نفس پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا بتا دیا اور جس جھگڑے کو اور فتنے کو اسلام دشمنوں نے جاری کیا تھا کی طرف آپ نے نشاندہی کی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ حق آتا ہے تو باطل اس کے برسر کا پیکار ہوتا ہے کبھی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا ہر پیغمبر حالات سے دو چار ہوتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا سامنا کرنا پڑا اور سیدنا مسار علی علیہ السلام السلام کو فروغ کا سامنا کرنا پڑا سرور آباد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے فرعونوں سے شدادوں سے حامانوں سے قارونوں سے ٹکرائے مقابلہ کیا اور ان کو شکست پاس دی اللہ نے ابو لہب کو شکست دی ابو جہل کو شکست دی تھا اسے سامنا کرنا پڑا لیکن ابو جہل نئے لبادے میں اور نئے لباس میں اگتے رہیں گے ابو جہل نئے نام کے ساتھ امت کے اندر اختراف پیدا کریں گے کہیں گے تب لگا علی جمع کرنا علماء تمہارا ستیہ ناس ہو تم دقیانوس ہو زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور تم پرانی باتوں کی طرف لے جا رہے ہو بات ایک ابو لہب کی ہوتی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں تا قیامت اس کا تذکرہ نہ کروا دے تبت ابھی اللہ ابھی اللہ مطلب یہ ہر آنے والے ابو لہب کے لیے تباہی ہے بربادی ہے اور ہر آنے والے ابو لہب کے انجام کو بتایا جانا مقصود ہے ایک فرد ہوتا ایک شخصیت ہوتی ایک دشمن ہوتا آیا اور چلا گیا تو پھر اس کے تذکرے کی اور اس کے نام کے صورت کو کلام پاک میں رکھنے کے کوئی معنی نہیں تھے جہاں الحمدوں میں علی پر دس نے کیا لام پر دس نے کیا ہا پر دس نے کیا علی تام میں علی پر دس نے کیا لام میں دس نے کیا مین میں دس نے کیا وہی ابو لہر کے نام لینے پر بھی یہی اجر ہے تبت یادہ ابھی لہب علی پر دس نے کیا با پر دس نے کیا غور و فکر کی دعوت دی گئی قارون کا نام لیا گیا براؤن کا نام لیا گیا یہ قارون مختلف لبادے میں مختلف لباس میں کبھی سائنس کے کبھی ٹیکنالوجی کے کبھی علوم دنیا کے کبھی ترقی کے نام پر کبھی تمدن کے نام پر یہ آتے رہیں گے اختراف پیدا کرتے رہیں گے اس زمانے کے فتنوں میں فتنے تو اتنے ہیں کہ جتنے ہمارے سر کے بعد بھی نہیں ہیں جو چوٹی کے فتنے اور خطرناک قسم کے فتنے ہیں ان میں ایک فتنہ ان وقت کے ابو لہبوں نے ابو جہلوں نے اور فراؤنوں نے جو دیا ہے مسلمانوں کے لیے چیلنج وہ یہ کہ انہوں نے دین اور دنیا نام کی یہ چیز رکھ کر دونوں کو الگ الگ کر دیا کہا کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے تصویر مولوی بیان کرے گا مکان کی تعمیر انجینئر بیان کرے گا نماز کی کیفیت ملا بیان کرے گا شادی کیسے ہو یہ فلم کہیں گے یہ ڈرامہ کہے گا یہ دنیا کے لوگ کہیں گے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ دین اور دنیا کو الگ کر کر اور اس میں تفریح پیدا کر کر انہوں نے دو راستے پیدا کیے اسی لیے جہاں مولویوں سے الفتا میں سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سے آتا ہے تصویر کے تعلق سے آتا ہے حج کے تعلق سے آتا ہے وراثت کے تعلق سے آتا ہے کیا کوئی دارالفتا میں یہ سوال بھی کرتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو ڈاکٹر کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کیسی ہونی چاہیے میں اپنا مقدمہ کسی لائر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں شریم نقطۂ نظر سے لائر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کون سے لائر سے مجھے کنسلٹ کرنا چاہیے شریعت اس بارے میں کیا ایسا کر کرتی ہے دارن دیوبند کے دار لکھتا میں مذاہب کے دار لکھتا ہے میرے خیال میں آج کا دن ملا کر ایک کروڑ کے لگ بھگ سوالات ٹیکس کیے ہوں گے آئے ہوں گے اور دار سے ان کے جوابات شاگر ہوئے ہوں گے اس قسم کی باتیں میں اپنے گھر میں کس قسم کا لائٹ لگاؤں کس قسم کی قالین بچھاؤں میں اپنے بیگم کو اور میں اپنی اولاد کو آنے والی عید کے اندر کس قسم کے کپڑے سلواؤں یہ شاید ہی کوئی سوال آیا ہوگا یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اس کتنے کا ہم شکار ہو چکے ہیں اور ہمارے دل و دماغ سے کبھی بھول کر بھی یہ بات نہیں آتی جیسے کوئی کوئلے کی دکان میں جا کر عطر نہیں مانگتا عطر کے دکان میں جا کر سیمنٹ اور لوہا نہیں مانگتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاؤں کی دکان ہے یہ لائف کی دکان ہے اور یہ ڈاکٹر کی دکان ہے ان کا تعلق اہل دنیا سے ہے اور ان کا تعلق اہل دین سے ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے آپ کے سائے کو طویل ہم پر فرمائے پوچھیے گا کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں کتاب و طب بھی ورخا میڈیکل کا باپ نہ ہو سائنس کے احکامات نہ ہو یہ سب لونڈیاں ہیں لائری کے احکامات نہ ہو اس دنیا کے اندر پولیس محکمہ جو قائم کیا انٹیلیجنس کا جو شعبہ قائم کیا اس کا سرا نہ امریکہ کے باپ کے طرف جاتا ہے نہ ایف بی آئی کی طرف جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے انٹیلیجنس کا شعبہ قائم کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے سفر فرمایا کرتے تھے آپ کو دہنی طرف جانا ہوتا رائٹ سائڈ جانا ہوتا تو آپ یہ کرتے کہ اپنی اونٹنی کو لیفٹ سائڈ کئی کلومیٹر تک لے جاتے تاکہ اس کا فضلا اور اس کی مینگنیاں اور اس کا پیشاب اس راستے میں پڑے پھر خفیہ راستے سے آپ دادی طرف چلے جاتے تاکہ دشمن کو آپ چکنا دے سکے دشمن اس زمانے کے اندر جب جاسوسی کرتا تھا ان سواریوں کے فضلے سے اور ان کے نقش قدم سے وہ اس کو پہچانا کرتا تھا اور وہاں جنگل میں جاتے تو پھر خفیہ راستوں میں چلے جاتے اور اپنی منزل کی طرف جایا کرتے تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کے ایسے ایسے کیس سلجھائے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے انٹیلیجنس اور پوری دنیا کے لائر ملے اس کو حل نہیں کر سکتے تھے نہ اس وقت فنگر پرنٹس تھا نہ فوٹوگرافی تھی نہ جدید آلات ہے لیکن آپ نے حکمت عملی سے اس شعبے کو وجود دیا برا ہو ان لوگوں کا تباہ ہو تبت دیتا ابھی لہبی وطب جنہوں نے اس کے اندر تفریح کو پیدا کر دی ان دونوں کو الگ کر دیا اب نتیجہ یہ ہوا لائر یہ سمجھتا ہے میری فیلڈ الگ ہے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے میری دنیا الگ ہے مولوی یہ سمجھتا ہے میرا مسلح ممبر اور مہرا اور ہے محتمی یہ سمجھتا ہے میرے مدرسے کی چار دیواری اور ہے نہیں جو دین ہے وہ دنیا ہے جو دنیا ہے وہ دین ہے کوئی تفریح نہیں ہے ایک سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کے دائی اور اس فتنے کے کچھ مبلک یہود نے پیدا کیے عیسائیوں نے پیدا کیے آپ کو اسلامک اسکالر کے نام پر وقتاً فوقتاً مارے وجود ہی آتے رہے سر سید احمد خان کی شکل میں آئے عبد الماجد دریابادی کی شکل میں آئے علامہ اقبال کی شکل میں آئے ابوالکلام آزاد کی شکل میں آئے یہ بھلا ہو ہمارے اکابرین کا میرے کی عزت و جلالت کی قسم علامہ انور شاہ کی اگر سے ملاقات علامہ اقبال کی نہ ہوتی تو وہ قادیانی ہو چکا ہوتا قادیانیت کو قبول کر چکے تھے جو حضرت نے فرمائی کہ عقل کو رہبر بنا کر جب چلنے لگے تو قابلانیت کے جراثیم ان میں شرائط کر رہے تھے بھلا ہو اللہ بانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے ان کے زمین کو جھجھوڑا اور دودھ کا دودھ کیا اور پانی کا پانی کیا تب جا کر وہ تائف بنے مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمت اللہ علیہ کمیونسٹ تھے حضرت مدنی کے در درخت پر نہ آتے خدا جانے ان کا انجام کیا ہوتا اور ان کی موت کس حالت کے اندر ہوتی سر سید احمد خان ابو الکلام آزاد یہ لگے نہیں اپنے اکادرین سے اب نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ان کی تفسیر کو قبول نہیں کرتا اور کوئی ان کے اسلامی قول کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتا اب اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل کے اندر اسلامی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں لباس ہے اس میں اپنی آزادی ہے ٹائی ہے اس میں اپنی آزادی ہے کیمرہ ہے اس میں اپنی آزادی ہے جدید ٹیکنالوجی ہے اور ٹی وی کے چینل ہیں اس میں اپنی آزادی ہے یہی اسی کی ایک شکل ہے ایک شاخ ہے جو دین اور دنیا میں تفریح کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے ہمارے سامنے وہ ماڈل پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں ٹی وی کے اندر چینل لانے کی ممانعت کوٹ پہننے کی ممانعت کہاں ہے پیانٹ پہننے کی ممانعت کہاں ہے اس تفریح کے لانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جیسے کہ حضرت نے فرمایا اپنی عقل کو رہبر بنا کر وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے دین کی روح اور دین کا مزاج اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق جو ہمارا سرمایہ ہے اور ہماری کامیابی کی پونجی ہے جب عقل کو کر بنا کر اسلامک اسکالر بن کر اہل علم اہل دنیا اور اہل دین کی تفریح کے ساتھ جب وہ میدان میں قدم رکھتا ہے تو نت نئے فتنے پیدا ہونے لگتے ہیں دین الگ نہیں ہے دنیا الگ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے تھے سواری سے اترے آپ اور ایک جگہ پتھر رکھا ہوا تھا آپ نے کچھ قدم چلے آپ اور اس پتھر کو آپ نے ٹھو کر بھی لگ رہا تھا کہ لڑ کھڑا کر آپ گریں گے پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور چلے گئے ہم سفر نے کہا یہ کیا حرکت کی آپ نے راستہ صاف تھا جا سکتے تھے یہ کیا کیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا یہی وہ راستہ تھا یہی وہ پتھر تھا کہ آپ پیدل سفر کر رہے تھے یہاں آپ نے ٹھو کر کھائی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اس ادا کو میں زندہ کر دوں یہ کون سا دین ہے یہ کون سا دنیا ہے کون سا یہ کون سے خانے میں آتا ہے سنت کے مستحب کے واجب کے فرض کفایہ کے یہ وہ تعلق ہے وہ محبت ہے کہ عمر زمین پر چلتے تھے اور حضرت عمر فاروق کا محل جنت میں تیار ہو چکا تھا یہ کہاں سے لائیں گے آپ یہ کہاں سے جذبہ لائیں گے یہ تفریح اگر کر بیٹھیں گے حضرت انس فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں آپ بیٹھتے تھے راوی کہتے ہیں کہ کدو کو چن چن کر آپ کھایا کرتے تھے کہا آپ کو پسند ہے کہا کہ نہیں نہیں میں نے میرے مولا میرے آپا کو دیکھا کہ آپ اس کو پسند فرمایا کرتے تھے یہ کون سی سنت تھی یہ کون سا مستحب تھا کیا کہتے ہیں علماء اگر کوئی پیدائش سے لے کر موت تک کدو کو چھوئے نہیں کیا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی یا اگر کھاتا ہی رہے کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا کوئی پوچھے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ عورت کی طرح آپ کے سر کے ایک حصے میں چوٹی کیوں لٹک رہی ہے ابو محدورہ فرماتے ہیں کہ بچوں کا ایک دم تھا میرے آقا سفر میں تھے حضرت بلال نے اذان دی اور بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اذان کے کلمات کو چڑھاتے ہیں اور اس کا مذاق بڑھاتے ہیں آقا نے کہا پکڑو پکڑو بچوں کو تو سب بھاگ گئے مجھے شرم سی آئی ان میں تھوڑا سا بڑا تھا مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا آقا نے فرمایا کہو تم کیا کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر معاملہ صاف تھا مشرق بھی مانتا تھا کہ بلا انسان من تو ہم منخلا لا اللہ اللہ کی تقبیر بیان کرتا تھا آگے کہو الہ الا اللہ معاملہ صاف تھا مشرق بھی اللہ کو مانتا اور اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتا تھا معاملہ یہاں پھنس گیا اشد اللہ محمد رسول اللہ اب ہے کہ کلمات نکلنے کا نام نہیں لیتے آقا نے تعبار سے کہو ایک آقا کا دبدبا تھا ایک روح تھا ایک جلال تھا کہ کلمات نکل گئے اور کلمات کا نکلنا تھا ان کی برکت سے دل منور ہو چکا تھا پھر آقا نے فرمایا ابو محدورہ کہو تو پورے قوت کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرت ابو محدورا نے پروایا اچھا روح محمد رسول اللہ کہ جن جو ہے اماموں کے یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ تنہا ہے لیکن اشد اللہ محمد رسول اللہ بعض اما کے یہاں دوہرا اس لیے ہے کہ حضرت ابو محمورہ کی اس روایت کو وہ دلیل بناتے ہیں یہاں ایمان کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو محضورہ یہ چوٹی کیا بنا رکھی ہے فرماتے ہیں کہ اس اذان کی کیفیت کے وقت میرے محبوب کو دیکھا کہ آپ کی زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھی بس میں اس شکل کو خراب کرنا نہیں چاہتا کون سے درجے میں یہ بات آتی ہے یہ اسکالر اسلامی اور یہ تفریح اس کے رسول سے ہمیں محروم کرنا چاہتی ہے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد سے محبت سے ریشم کے رومان اوڑے ہوئے تھے چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی نگاہ سے دیکھا جلا دیا فرمایا کہ یہ بیگم کے کام آ سکتی تھی پردہ لگا کے کام آ سکتے تھے اور بسترے طرح کا استر لگایا جا سکتا تھا کہا کہ جس پر میرے محبوب کی نگاہ غزب پڑ گئی اسے میں اپنے گھر میں رکھو یہ ہو نہیں سکتا آپ اس کو کس درجے میں رکھیں گے فقہ کے کس بات میں رکھیں گے مسائل کے کس درجے کے اندر رکھیں گے یہ آپ کی تفریح محبت رسول سے ہٹ کر تباہ کر دے گی برباد کر دے گی اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیچارے مدرسے اور مسجد کے ملاؤں پر ان کے کاندھوں پر آپ کا بھی بوجھ آ گیا اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوا لاکھ صحابہ دیے ہر صحابی کی اپنی شان تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی حیا کا پرتو لے لیا سیرت کا نبی کی حیا کی سیرت کو لے لیا اور اس کو جلوہ گر کرتے رہے اور اس کی اشاعت کرتے رہے حضرت خالد ابن ولید نے نبی کی شجاعت کو لے لیا نبی کے کمانڈر ہونے کے وقت کو لے لیا اور ساری زندگی اس پر وہ عمل پیدا رہے حضرت ابو بکر صدیق نبی کی شان صداقت کو لے لیا حضرت سیدنا عمر فاروق نبی کی شان عدالت کو اور بہادری کے جوہر کو آپ نے لے لیا سیدنا علی کرم اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان علم کو لے لیا ہر صحابی ستارہ تھا اصحابی کنجوم جس پر میرے آقا آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی کرنیں ان پر پڑا کرتی تھی اور ہر صحابی نبی کی سیرت کے جلوے کا ایک مظہر تھا اس میں سے ایک علم ہے جس کو اہل علم نے لیا جس میں ایک صفا چبوترا ہے صفا چبوترا دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وراثت نہیں ہے آپ کی وراثت بدر بھی ہے آپ کی وراثت حکمت بھی ہے آپ کی وراثت عدالت بھی ہے آپ کی وراثت آنے والے وفود کا استقبال بھی ہے اب اس دینوں دنیا کی تفریح نے ہمارے ان بزرگ علماء کے کندھے پر ڈاکٹری کا بوجھ بھی لاد دیا لائری کا بوجھ بھی لاد دیا سیاست کا بوجھ بھی لاد دیا یہ ٹھیکے دار نہیں ہے علماء کہ سارے دین کی نشر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو جامع الحساب ہیں کہ آپ تک جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کے اوساف کا حامل آپ کو بنایا گیا اور قیامت تک جتنے علم نام کی اور وسف نام کی چیزیں پیدا ہوں گی ان کا حامل بھی آپ کو بنا دیا گیا تھا کہ اسی تو علم اول آخرین سائنس بھی دے دیا گیا جغرافیہ بھی دے دیا گیا ٹیکنالوجی بھی دے دیا گیا سیاست کو بھی دے دیا گیا حکمت کو بھی دے دیا گیا تو یہ ہم تمام کی ذمہ داری تھی کہ بکلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عدالت کے وقت کو لے کر اس کی نمائندگی کریں ڈاکٹر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حکیمی کی شان حکمت کی کی وقت کو لے کر وہ اس نمائندگی کرے اب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ممبر ہے ہمارے پاس محراب ہے ہمارے پاس میلاد کا اسٹیج ہے ہمارے پاس اسلح معاشرہ کا اسٹیج ہے آتے کون ہیں کون آتے ہیں یہی کلمہ گو آتے ہیں یہی مسلمان آتے ہیں اب دنیا کے پاس جن راستوں سے یعنی لائری کے راستے سے ڈاکٹری کے راستے سے ڈرائیونگ کے راستے سے اور حکمت کے راستے سے عدالت کے راستے سے سیاست کے راستے سے یہ تمام دروازے اس وقت بند ہیں عالم میں مولوی تو جانتا نہیں اگر جانتا ہے تو وہ کہے گا محراب میں اس کی بات ٹھاکرے اڈوانی تک تو نہیں جا سکتی اور بش تک تو نہیں پہنچ رہی ہے امریکہ کے ایوانوں میں تو نہیں پہنچ رہی ہے ہے کہ جو آدمی شہ سوار ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بس کا وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس بس کی وہ نمائندگی کرے ایک ڈرائیور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی نمائندگی کرے آپ کی عدالت اور آپ کا وہ واقعہ کہ آپ نے تحمل الکلہ کہ آپ گوشت کو اٹھایا کرتے تھے دیکھا کہ ایک غیر مسلم خاتون ہے حمل کے حالت میں تڑپ رہی ہے اور رات کے وقت جو ہے ڈرائیور لوگ اور ٹیکسی والے تین گنا قیمت مانگ رہے ہیں ایک نبی کا غلام ایک آقا کا امتی اس وقت کو لے کر وہ تحمل کہ آپ بوجھ اٹھایا کرتے تھے وہ والا نوائی مل حق کہ آپ حق کے راستوں کے اندر مدد کیا کرتے تھے میری بہن ہے آپ آپ امت کی بیٹی ہیں آپ کی جگہ میری ماں ہوتی آپ کی جگہ میری بہن ہوتی بیگم ہوتی میں آپ سے پیسہ لیتا دنیا والے تین گنا قیمت مانگ رہے ہیں ایک ادا میرے رب کی قسم اس کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دے گی ایک تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے بس کو لے علماء نے کہا کہ ایک یہودی تاجر تھا اور پھر جو ہے ایک مسلمان تاجر تھا وہ آیا ایک گاہک مسلمان تاجر کے پاس اب اس نے کہا یہ سودا ملے گا اس نے کہا کہ بھائی آپ جا کر سامنے لے لیجیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ دو دکانوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے لیکن یہاں اس نے بھیج دیا سارا سودا اس نے لے لیا اور لے کر تو چلا تو گیا لیکن رات میں دکاندار اس دکان کے پاس حساب چکانے کے لیے آیا کہا کہ بھیا آپ کے پاس چاول بھی تھا آٹا بھی تھا صابن بھی تھا تیل بھی تھا آپ چاہتے اپنے گاہک کو اپنا بنا سکتے تھے کاروبار کو فروغ دے سکتے تھے لیکن آپ نے یہ کیا کیا تو تاجر مسلمان کہنے لگا کہ مجھے آج کی روزی کے لیے جتنا ویوپار ہونا تھا اور کاروبار ہونا تھا ہو چکا میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے آپ کے پاس کوئی گاہک نہ آیا میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں چولہا جل جائے کہا تم نے کیا چولہا جلایا میرے دل کے اندر ایمان کی شما کو روشن کر دیا یہ کام مولوی نہیں کر سکتا یہ کام خطیب نہیں کر سکتا یہ میلادی مقرر نہیں کر سکتا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر سرزمین عرب کے اندر ایک حکیم صاحب تھے اور ان کی حکمت بڑی مشہور تھی کوئی مریض ناکام نہیں جاتا تھا اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دے رکھی تھی کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں آقا کے دیار میں رہوں آپ کے جوار میں رہوں آپ کے شہر میں رہوں مدینہ طیبہ آ گئے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے گزر گئے نبے دن گزر گئے فرماتے ہیں کہ ایک مریض آنے کا نام نہیں اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے امراض سے بچنے کے لیے طب کے احکامات ڈاکٹری سے دور رہنے کے لیے جو مواعث آپ نے بیان فرمائے اور جو حکمت آپ نے بیان فرمائی ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ اپنے مریض کے سامنے ان چیزوں کو رکھ کر جو کام کر سکتا ہے ایک مولوی گھوڑا چلانے والے بیڑی بننے والے اگر بتی رگڑنے والے یا یہ کچھ اہل علم ان کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہے لیکن زخم جہاں پر ہے وہاں پر مرہم وہی لائن کا آدمی کر سکتا ہے تو اس نے آخر شکایت کی کہ ہم سے کوئی دشمنی عداوت اللہ کے کے کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پاس پہنچا کہ کہ بھئی ہم سے کوئی خطا ہو گئی ایک مریض آنے کا نام نہیں لیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی نے ہمیں جینے کا ایسا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتایا کہ بیمار ہو تو نہ ہم دوا لیں آپ نے میدے کے تین حصے پر اس وقت سے لے کر آج تک ہم عمل پیرا ہے اور اس کی برکت سے کوئی بیماری ہمیں نہیں چھوتی آج صحیح جھک مار کر کہتی ہے کہ میدا امول امراض ہے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے اس حکمت کو بیان کر دیا کون سی چیز خالی ہے اس شعبے کے اندر آقا نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی جب ان کو کہا گیا روپی كيف خلقت لل السماء كيف رفعت نصیبت الجبال كيف نصبت کئی فا كيف سطحت دیکھیے کہ ان کو دعوت و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ انسان کے مادہ منویا میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں انسان کی روح کیا ہوتی ہے سائنس کیا ہے ٹیکنالوجی کیا ہے سافٹ ویئر کیا ہے ہارڈ ویئر کیا ہے میرا رقص مطلق تھا جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی دیا اس زمانے کے اندر کیا وہ نہیں دے سکتا تھا اور دے کر نہیں بتایا کہ آقا جب میرا اندر گئے اور آپ کو پوچھا گیا کتنے دروازے بیت المقدس کے اور کتنے دریچے تو آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر کر بتایا گیا حضرت عمر فاروق نے حضرت ساریہ کو نہیں کہا یا ساریہ ساریہ الجبل الجبل یا اے ساریہ کمانڈر ان چیف سے سالہ اب پہاڑ کی طرف آئیے کون سی واقعی ٹاپی تھی کون سا یہ سم تھا یہ سمجھ تھا کون سی چارٹنگ تھی اور کون سا نیٹورک تھا یہ تھری چیزیں لیکن <clears throat> اتنا گیا گزرا زمانہ تھا کہ دعوت و فکر جو دی گئی افلاضر ضرور نہ بل تمہارے لیے یہی بڑی چیز ہے ان کی طرف دیکھو ویلت بات اب دیکھتے ہو پہاڑ کی طرف دیکھو نگاہ اٹھتی ہے ویلت سما آسمان کی طرف دیکھو نگاہ نیچی ہوتی ہے ویلت لارو کئی پر ہوتی ہے یہی ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی منتہا تھی حضرت پر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا بکریاں چرانا نہیں آتا تھا میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا یہ تحریر یہ تبدیل اور ان کے علم کا منتہا یہ تھا کہ زمین پر غور کرو باہر پر غور یہی تو چیزیں نظر آتی تھیں بیٹھتے تھے اون پر پر کئی جس اون پر بیٹھتے ہو اسی کو دیکھ لو ویل سما آم ہوتی تھی آسمان نیچے ہوتی تھی زمین بہل گھر میں کئی فسودیا ان نصیحت حاصل کرو ایسے زمانے کے اندر آتا نے فرمایا کہ فی الہی کل کو کہ اگر کتا تمہارے برتن کو منہ لگا دے کہا کہ سات مرتبہ اس کو دھو اور ایک مرتبہ اسے مٹی سے دھو نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی ان کے علم کی منتہا اون اور ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی زمین آسمان کی نگاہوں پر جا کر رک جاتی تھی اس زمانے کے اندر آخا نے فرمایا ایک مرتبہ مٹی سے ضرور دھو اہل طب سائنسدان ڈاکٹروں کا طبقہ قوم کو بتائے سائنس کی زبان میں ٹیکنالوجی کی زبان میں میڈیکل کی زبان میں کہ دیکھو سچائیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں تم کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو امریکہ نے جرمنی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ سات مرتبہ دھونا اور ایک مرتبہ مٹی کا حکم تو تحقیق کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے جب مٹی کا اینالیس کیا گیا مٹی کا تجزیہ کیا گیا اب چائے کیا بنتی ہے ارک ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے پتی ہوتی ہے پانی اسے انالیس کرے دودھ الگ ہو گیا شوگر الگ ہو گئی پتی الگ ہو گئی پانی الگ ہو گیا تو مٹی کا جب انالیس کیا گیا تو پھر ایک ایک جس کے ساتھ کتے کے زہر کے ساتھ تجربہ کیا گیا کہ اس کیمیکل سے کیا کتے کا زہر جاتا ہے کیا اس کیمیکل سے جاتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں نو نو نو نو اور رزلٹ آیا نوشاگر مٹی کے اندر ایک کیمیکل ہے جو کتے کے زہر کو مارتا ہے تو اب کہاں آقا نے اس زمانے کے اندر کہ جب ان کے علم کی صحیح سو ٹیکنالوجی کی منتہا پہاڑوں پر اونٹ پر اور زمین آسمان پر نکاح جا کر رک جاتی تھی اگر ان کو کہا جاتا کہ نوشادر کو استعمال کرو تو وہ نوشادر کہاں ڈھونڈتے پھرتے کہا کہ تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے دنیا کے ہر حصے میں جہاں مٹی ہوگی وہاں پر اس مٹی میں نوشادر ضرور ہوگا یہ بتاؤ دنیا کو آج ہارٹ اٹیک کی بیماری عام ہے میرے آقا سفر میں ہوتے میرے آقا حضر میں ہوتے قیل اللہ مستقل ایک سنت ہے اس سنت کو ہم نے فراموش کر دیا اہل یورپ نے اس پر ریسرچ کیا اور کہا کہ زہر کے بعد کچھ دیر کے آرام سے ہارٹ اٹیک کی سیونٹی پرسینٹ چانسز ختم ہو جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے جب اون کا زمانہ تھا چراغ کا زمانہ تھا یہ کام آپ حضرات کا کرنے کا ہے اور آپ نے شعبہ جو دنیا نے بنایا تفریق کی اس تفریح کا آپ شکار ہو گئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ اس منصب کا حق ادا کریں لائر اپنے منصب کا حق ادا کرے ڈاکٹر اپنے منصب کا حق ادا کرے علماء اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ للہ بہت بخوبی کر رہے ہیں لیکن اس نے یہ ذہن دیا کہ دین کا کام جو کرنا ہے وہ علماء کو کرنا ہے لیکن ان شعبوں پر اس نے تالے لگا دیے نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے اس نے میڈیا کا سہارا لے کر میڈیکل کے راستے سے فلا راستے سے سیاست کے راستے سے اس نے جو کرنا چاہا کیا اور کرنے میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ امت کا ہر منصب کا حامل اپنے کو وہ ڈاکٹر تو سمجھتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا دائی بھی سمجھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا لائر تو سمجھتا ہے کہ بلڈنگ بنو جیسے اور لائر ہے کہ فلا رامو ہے کرشنا ہے تو یہ ہیں صدیق صاحب بھی ہیں وہ بھی کماتا ہے یہ بھی کماتے ہیں وہ بھی غلط مقدمہ لڑتا ہے آدمی کیا اس لائق کو وہ معلوم نہیں کہ فاطمہ مخزومیہ کا حصہ آقا کے پاس آیا حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو سفارشی بنا کر یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے کسی اور کو یا اس کے بدلے آپ روپیہ لے لیجیے یا کچھ اور پیشکش کی تو کیا کہا میرے آقا نے اور کیا کہا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج نے اور منصف نے کیا لائر آج اس چیز کو دنیا کے سامنے جب دنیا سسک رہی ہے اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے کیا الفاظ فرمائے تھے وہ فاطمہ بیٹی کہ جو آپ کی نور نظر تھی وہ فاطمہ جو آپ کی لفت جگر تھی وہ حضرت فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار تھی وہ فاطمہ جو حسنین کی والدہ تھی وہ فاطمہ جو سفر میں جاتے تو دیکھ کر جاتے وہ فاطمہ جب سفر سے آتے تو آپ کے چہرے کو دیکھا دیکھا کرتے تھے اور دل کو سکون حاصل کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ لو سر فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم تو فاطمہ مخزومیہ کی بات کر رہے ہو میری بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی اگر کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا یہ کون پیش کرے گا یہ کون پیش میں جسے پیش کر رہا ہوں وہ پہلے مان چکا ہے آقا کی نبوت کو آقا کے رسالت کو آپ پیش کرو عدالت کے ایوانوں میں جہاں قانون بکتا ہے جہاں جج بکتے ہیں ابھی حالیہ سروے کے اندر پتا لگا کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے ججوں میں گیارہ جج وہ ہیں جو کھپلے کا شکار ہے اور ان کی آمدنی سے زیادہ ایسے نازک وقت کے اندر جب انصاف سسک رہا ہے مظلوم پس رہا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کتنے ہیں کہ جب باوجود اسیما آنند جیسے اور بھگوا لہر کے باوجود آج کتنے مسلمان ہیں جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس امت کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یہ امت جو ہے شکار ہو گئی ہے تقسیم نہیں ہے جو دین ہے وہ دنیا ہے وہ دنیا ہے وہ دین ہے ہر راستے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ملتی ہے آپ حدیثیں پڑھیں لیکن علماء کرام کی رہبری میں علماء کرام کی نگرانی کے اندر آج کے بعد آپ تہیا کریں کہ ماں کے پیٹ میں ہماری روزی تو لکھ دی گئی ہے روٹی کتنی ہے دانے کتنے ملنا ہے سانس کتنی ملنی ہے اور اس اللہ تبارک تعالیٰ نے حساب و کتاب ایسے رکھا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کاؤنٹنگ الٹی گنتی رکھی ہے اللہ نے سو میں سے ایک کھسک گئی ننانوے باقی ننانوے ہو گئی اٹھانوے اٹھانوے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ہمارا ہماری سانسوں کا ہماری روٹی کا ہمارے دانے دانی کا اور ملک الموت کو جو وارننگ دی گئی ملک الموت کو جو الٹیمیٹم دیا گیا پروانہ دیا گیا اسی روزی کو بنیاد بنا کر میاں بیوی کی قربت اور اولاد اور ماں باپ کی میت کو دستور بنا کر نہیں اسی کو لن کا حتہ تب تک ملا رس کہا اس کاؤنٹ ڈاؤن کی میٹر کی طرف ملک الموت کی نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یہ جہاں پر مائنس کو چھونے لگے زیرو پوائنٹ پر کاٹا آ جائے خبردار ملک الموت کے ایک لمحہ وہ دنیا میں باقی رہے یہ نہیں ہو سکتا آپ لائر رہیں ڈاکٹر رہے انجینئر رہیں آپ اس من الموت کے کاؤنٹ ڈاؤن میٹر کو آپ مائنس کر کر آپ ایک دانہ زیادہ نہیں لے سکتے پیسہ کما لیا تو پتھر پر لگے گا روپیہ کما لیا تو زمین پر تو لگ سکتا ہے اور آپ کے جانے کے بعد ناخلف اولاد سنیما دیکھ کر بدکاری کر کر یورپی ممالک کے اندر جا کر عیاشی کر کر آپ کے خبر کے اندر عذاب کا تحفہ تو بھیج سکتی ہے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم دودھ کا ایک کترا اور پانی کا ایک کترا اور روٹی کا ایک ٹکڑا لن دستک ملا رس کہاں سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے جب روٹی مقدر ہے تو اس کو آپ کیوں دین کا لبادہ نہیں پہناتے اور دین کی نشو اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ آپ کیوں نہیں بناتے یہ خانے پورے کے پورے خالی ہیں ممبر محراب دعوت و تبلیغ کے جو مروجہ شکلیں ہیں حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظم قائم کیا ان چیزوں کو چھوڑ کر آج دکان آج مکان آج سیاست یہ سب خالی ہونے کی وجہ سے اب فلندہ بلانس وہ خالی ہے امریکہ جو چاہ رہا ہے بھر رہا ہے داڑھی والا دہشت گرد روپی والا دہشت گرد ملا دہشت گرد کیوں خطرہ ہے کہ کل یہ شراب کی حرمت کا حکم لگائے گا یہ کل کے اڈوں پر یہ پابندی لگائے گا یا عیاشیوں کے جو ہے دروازوں کو بند کرے گا پہلے ہی ان کو بند کر دو رہے سہے یہ ڈاکٹر کو ہم نے بند کر دیا انجینئر کو ہم نے بند کر دیا سیاستدان کو ہم نے بند کر دیا پاکستان کے اندر جسٹ ابھی وہاں کی ایوان کے اندر جو ان کا وہ اسمبلی ہوتی ہے تو وہاں کے وزیر اعظم نے بغیر مشورے کے آمان عبد الملک کیا نام ہے اس کا اس کا نام انہوں نے لے لیا کہ بھئی یہ کلام پاک کی تلاوت کریں گے اب نام سنتے ہی پسینے چھوٹ گئے گے اب وہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک کی تلاوت یہ قاریوں کا کام ہے اب ایک سیاستدان جب نماز پڑھے گا وہ کیا پڑھتا ہے سارے جہاں سے اچھا پڑھتا ہے جنا گنا پڑھتا ہے اس کو قرآن پڑھنا انہوں نے تفریح کر دی اللہ کی قسم یہ واقعہ ہے ابھی پندرہ دن نہیں گزرے پاکستان کی ایوان کا اسمبلی کا پسینے چوٹ گئے اب نام آ گیا لاج رکھنے کے لیے لگے تو کلام پاک کی ایک آسان صورت کہ جو صورت اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر مسلم بھی کام کے لیے آتا ہے یا آتی ہے تو اس کو بھی تقریباً وہ صورت یاد ہو جاتی ہے وہ خلو اللہ کی صورت ہے کی صورت ہے اللہ پڑھنے لگے لم یلت پر جا کر اٹک گئے اور سارے ایوان اسمبلی کے اندر قہتوں کا طوفان بچ گیا یہ تفریق کا نتیجہ ہے کہ سیاست کچھ اور ہے دین کچھ اور ہے اور سیاست کے حامل کو نبدلی سے آگے پراپ کی صورت پڑھنے نہیں آ رہا ہے اس تفریح کو اللہ کے لیے آپ مٹائیے ہمارے سے نہیں ہو سکتا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہمارے جو مخاطب ہیں ہمارے جو پیشنٹ ہیں ہمارے سامنے جو حاضرین ہیں وہ سیاست والے نہیں ہیں اور اہل دنیا نہیں ہیں وہ آتے ہیں تو تبرکن آخر میں آتے ہیں اور اپنی بخشش کی سند اور سرٹیفکیٹ لے کر جنتی اپنے آپ کو سمجھ کر چلے جاتے ہیں خدا را ان خانوں کو پر کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عدالت کی وراثت شان حکمت اور شان تبابت کی وراثت کا جو بوجھ آپ پر ہے یہ بوجھ اللہ کے لیے ان کمزور ناپا کندھوں پر ڈال کر ان کو زمین کو زندہ درگور نہ کیجیے گا آپ اپنا کام کیجیے انسان کے جسم میں اللہ نے آنکھ رکھی ہاتھ رکھے پیر تو ہر ایک اپنا کام کرتا ہے آم کام کا کام نہیں کام آم کا کام نہیں کر سکتی پیر ہاتھ کا نہیں کر سکتے ہاتھ پیر کا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف کے جب سوا لاکھ صحابہ مظہر بنے اور سوا لاکھ صحابہ کے قیامت تک کے کروڑوں متی ہر نئی کا آدمی حضرت صحابی کا وقت لیے ہوئے ہے خوبی لیے ہوئے ہے اس کے بغیر اس کا اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آقا کی جو امانت اور وراثت کا کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اللہ ہمیں اس کا حق نبھانے کے توفیق نصیب فرمائے آمین باب کے للہ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين